راف بن امر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں انصار کے کھجور کے درختوں پر پتھر مارتا تھا ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے آپ نے پوچھا رافع تم ان کے کھجور کے درختوں پر پتھر کیوں مارتے ہو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے آپ نے فرمایا پتھر مت مارو جو خود بخود گر جائے اسے کھاؤ اللہ تمہیں آسودہ اور سیراب کرے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹھاسی یہ حدیث ضعیف ہے